اس بارے میں کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے ہی جیسے دوسروں کو لے آئیں اور تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے